سیدنا ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور احمد اور مقفی یعنی آخر میں آنے والا ہوں اور حاشر اور نبی التوبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی اور نبی الرحمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان بہت سی نعمتوں سے نوازے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6108